مضمون توحید تھا طرح سے مضمون رسالت چلا ہے جہاں تک اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اس کے اندر بھی دو مضمون ہیں مقصودی ایک جہاد فی سبیل اللہ اور ایک انصاف فی سبیل اللہ لیکن یہ دو مضمون جو ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے منظم ہونے کی ضرورت ہے اس لیے سب سے پہلے امور انتظامیہ کو بیان کیا گیا تاکہ مسلمان منظم ہو جائیں اور پھر ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئے لیکن امور انتظامیہ پر عمل کرنا بعض اوقات بعض طبعے پر مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے امور مفتی کا بھی ذکر کیا روزہ نماز اور حج کا ذکر کیا تاکہ اس پر عمل کرنے سے امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے اس لیے پہلے امور ذکر ہے اب کرو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ ثانی سورت لکھا ہے امور کیا ہے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا کو ملک کے ساتھ ہو پہلے ان کو میں فرض کر دیے جب اوپر تمہارے القصاص و قتلا برابری کرنا مقتولین کے بارے میں برابری کرنا نیچے چل کھائے واہوا عبارت عن المساوات وہ عبارت ابارہ تو انل مساوات مساوات کرنا اس زمانے میں حضرت اسرا تو تفریح تھا کہ کوئی غریب قاتل ہوتا امیر کو قتل کر دیتا تو مقتول کے برا تھا جو امیر ہوتے غریب کے ایک کے بدلے دس بندے مار دیتے بولا کرو بولا کرو تو سن رہے ہو امیر لوگ جو تھے وہ پھر غریب کے کیا مار دیتے دس آدمی ایک کے بدلے دس اور اگر کوئی امیر قتل کر دیتا کسی غریب کو تو وہ غریب مطالبہ کرتے رہ جاتے کسا ہی نہ دیتے بیت تھوڑی سی دے کر آدھی کر لیتے اللہ نے فرمایا مقتولین ان کے بارے میں برابری کا حکم ہے ایک کے بدلے ایک کو قتل کرو دیا جا رہی ہے فرض کر دیا گیا اوپر تمہارے اب و برابری کرنا مقتولی ان کے بارے میں ہور بدلے ہور کے باندھا بدلے باندھے کے اور مونت بدلے مونت کے طرف دیکھو سمجھا مختلف باقی علما فرماتے ہیں کہ عورت کے بدلے مرد کو غلام کے بدلے ہور کو مسلمان کافر کے بدلے ذمہ کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا کیوں وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہور کو ہور کے بدلے قتل کرو بس معلوم ہوا غلام کے بدلے قتل نہیں جائے گا اور ان انسا کے بدلے قتل کرو معلوم ہوا مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا لیکن ہمارے نزدیک ان کے بدلے مرد کو غلام کے بدلے کو قتل کی کساس لینا جائز ہے حضرت عمر حضرت علی عبداللہ ابن مسعود اور ان کرام سے یہی منقول ہے مطلب ایسے ہے سمجھے یہ بات بھائی یہ آیت جو کھڑی ہے اس آیت کو خود شافعی مفسرین جو ہیں انہوں نے بھی رد کر دیا اس آیت کا مقصود وہ ہے ہی نہیں جو تم نے سمجھ لیا ہے اس آیت کا مقصود ہے کہ کساس کے اندر جو افراد و تفریح تھا اس کو ختم کرو ایک کے بدلے ایک کو ختم کرو اس کے اندر وہ مسئلہ بیان نہیں کیا جا رہا کہ بھئی ہر کے بدلے غلام کو قتل کیا جا سکتا ہے یا نہیں غلام کے بدلے ہر کو قتل کیا جا سکتا ہے یا نہیں عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہاں تو ہے الکساس قتلا کے مقتولین میں برابری کرو کچھ سمجھ آیا ہے اور مفہوم مخالف لے کر جو تم نے دلیل بنائی ہے وہ ہمارے نزدیک مفہوم مخالف بڑی کرو مانا کرو منافیل لہو اب اور صورت ہے اگر قاتل نے مقتول کو قصاص معاف کر دیا اور کہا کہ تو دیت دے دے اور میں راضی ہوں یعنی سو اونٹ دے دے تو اب کیا ہے اب چاہیے قاتل کو کہ وہ اس کو مقتول کے وارث کو وہ جلدی ادا کرے اس میں مہربانی کی گئی نا کہ اس کو کساس معاف کر دیا گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ دیت جو ہے وہ جلدی ادا کرے جس طرح طے ہوا ہے اور مقتول کے باعث کو چاہیے کہ وہ بھی مطالبہ اچھے طریقے پر کرے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مقتول کا وارث پہلے کہتا ہے دیت دے دو میں نے قتل معاف کیا دیت لے کر پھر قاتل کو قتل بھی کر دیتے ہیں اللہ نے فرمایا نہ قاتل زیادتی کرے نہ مقتول کا بھائی اور وارث زیادتی کرے دونوں شریعت کے مطابق چلو سمن الگ ہو تک وہ انسان جو معاف کر دیا جائے بات ہے اس کے وہ قاتل کو من اخی ہے اس کے بھائی سے بھائی سے سے مراد کیا ہے جو فری کے مقدمہ ہے خواب و مقتول کا بھائی ہے یا مقتول کا باپ ہے یا مقتول کا بیٹا ہے یا چچا ہے یا جو بھی ہے لکھا ہے من اخیے پر فری کے مقدمہ نہیں لکھا ہوا ہاں اس کے بھائی سے جائیں کچھ بھائی کیوں فرمایا تاکہ مقتول کا بارش ترس کرے بھی تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بھائی ہو سے شو کچھ ستی بال خریدے وارث نمبر اول بولو بھائی بولو وارث نمبر ون پت اتباع کرنا ہے پیچھے لگنا ہے اس قاتل کے موافق دستور کے دستور کے موافق جو ہے مقتول کا وارث قاتل کے پیچھے دستور کے موافق لگے کہ حد سے زیادہ تنگی نہ کرے کہ حد سے زیادہ تنگی نہ کرے ادا فریضہ قاتل اور ادا کرنا ہے طرف اس وارث کے بے احسان خوبی کے ساتھ نہ کمی نہ خام خا ٹالنا نہ کمی نہ خام خا ٹالنا کمی بھی نہ کرے خام خا بھی نہ ٹالے جس طرح جو وقت معین ادا کرنے کا فوراً ادا کر دے ہوئے سمجھا غالے کا تقسیف یہ دیت و اف یہ ساتھ معاف کر دی جائے اور دیت لے لی جائے یہ تخفیف ہے تمہارے پروردگار کی طرف رحمت اور شاہانہ ترہم ہے رحمت اور ترہم ہے سامان بس وہ انسان جو زیادتی کرے گا بعد اس کے فلاحو ہے تو بس بات تو اس کے عذاب ہوگا آخرت میں علی من دردناک بلکوم فلقہ سے حیات رد در درآو جی، رد در آفو حضرت عام طور پر لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار معاف کرو اب کیا اس کو قتل کریں گے ساتھ لیں گے چھوڑو بس معاف کرو ہمارا بندہ تو واپس نہیں آ جائے گا ہمارا جو بندہ مر گیا وہ تو مر گیا اللہ نے سنا خبردار یہ کوتا ہی نہ کرو کساس لو کیونکہ کساس لو گے تو بہت بڑی زندگی ملے گی تمہیں قاتل کو اگر تم ترس کرو گے قاتل پر تو گویا تم نے انسان کی توہین کی قاتل کو معاف کرنا اور اس پر ترس کرنا انسان کی کیا ہے توہین ہے قاتل کو قتل کرو کساس لو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پھر آگے کے لیے ہمیشہ کے لیے قتل بند ہو جائے گا ورنہ تو ہر بندہ قتل کرتا رہے گا تو یہ سمجھے گا کہ مقتول کے بارے میں معاف کر دیں گے اور کیا بالکم فل کی خات ہے رد تفریح در اور یہ عبارت نیچے لکھی ہے کچھ خلاصہ لکھا ہے خلاصہ انسانی جان کی بے حرمتی کرنے والا اور قاتل کا احترام نو انسانی کی بے حرمتی ہے جی، نو انسانی کی ہے اس لیے کو معاف نہ کرو بلکہ خاص لو اور بات تمہارے کساس کے اندر حیات ہو بہت بڑی زندگی ہے حیات بہت بڑی زندگی ہے یا اول الباب اے عقل والے صاحب عقل کے لال لکوم تب امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے تم کس بات سے بچ جاؤ گے قانون کی خلاف ورزی سے قانون کی خلاف ورزی سے بچ جاؤ گے بس کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حکم ثانی یعنی میری طرف دیکھو سنو بات عام طور پر یہ مشہور ہے کہ پہلے زمانے کے اندر انسان جب مرتا تھا تو اس کے وارث بنتے تھے اس کی اولاد بس بیٹے اور بیٹیاں بس صرف بیٹے وارث بنتے تھے جو لڑنے والے ہیں وہ لوگ کہتے تھے کہ جو انسان جہاد میں کام کرتا ہے وہی مال کا حقدار ہے اور جہاد میں صرف نوجوان مرد کام کرتے ہیں اس لیے وہ مستحق ہیں میت کی والدہ میت کا والد وہ سب کے سب محروم ہیں تو اس وقت اللہ نے حکم بھیجا کہ مرنے والے کو چاہیے کہ اپنے والدین کے متعلق وصیت کر جائے کہ میرے والدین کو اتنا اتنا دے دو کیونکہ ان کو ورثہ تو نہیں ملے گا تو وصیت کے طور پر ان کو دے جائے یہ پہلے زمانے میں حکم تھا بعد میں یہ منسوخ ہو گیا نبی صاحب نے فرما دیا لا اللہ علیہ وارث وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں اور احکام بھی گئے چوتھے پارے کے آخر کے اندر اور وراثت کے احکامات اس کے ذریعے یہ حکم منسوخ ہے اب مانا کرو کوتے بال لکھ دیا گیا اوپر تمہارے جب کہ حاضر ہو گئے ایک تمہارے کو موت موت حاضر ہو گئے یعنی آثار موت یا مراد ہے آثار موت اگر چھوڑ جائے وہ خیر کو الوسیت و کرنا واسطے والے کرنا کوتے دل ہے فرض کیا گیا تمہارے اوپر کیا جائے وسیعت کرنا والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بال معروف ہے موافق دستور کے موافق دستور کے یعنی فرص سے زائد نہ ہو یعنی سلس سے زائد نہ ہو سمجھا سی آ خیال کرنا بال معروف ہے نیچے عبارت بھی ہے بے اللہ جزید علی سلس سے اللہ جدیدہ الگ سے زیادہ نہ ہو آگے بلا جو فضل الغنیہ سمجھا کہ غنی کو فضیلت نہ دے سمجھا نا جاتی بھی نہ کرے فرض پر غنی کو بھی فضیلت نہ دے معروف طریقے پر حقن متقین ڈرنے والے لوگ جو ہیں ان پر یہ حق ہے المتقین والے کا ہے اشر کا عگم دارے کی اکشر کا شرک سے جو بچنے والے لوگ ہیں سمجھا کہ جی؟ ان کا ان کے اوپر سمم وہ انسان جو تبدیل کر لے گئے اس کو جس کو کو تبدیل کر دے گئے اس نے تو وصیت کر لی ہے بعد میں لوگوں نے تبدیل کی ہے بعد اس کے جو سنا اس کو انما سوا کے گناہ اس تبدیل کرنے کا اوپر ان لوگوں کے آئے گا جو اس کو تبدیل کرتے ہیں نہ حاکم پر نہ خالص پر جی نہ حاکم پر سالس پر کوئی اعتراض نہیں اعتراض تبدیل کرنے والوں پر ہو پا ہے کیونکہ سالس نے تو گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا گواہوں نے گواہی دے دی کہ بابا یہ صرف ایسے کہا تھا میت نے ایسے وصیت کی تھی حاکم مجبور ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا سمجھا نا نہیں جی؟ گنا اس تبدیلی کا اوپر ان لوگوں کے آئے گا جو اس کو تبدیل کریں گے اس مضمون کو ان اللہ علت ہے اس لیے کہ بے شک اللہ سننے والا ہے اس کے غلط اظہار کو اس کے غلط اظہار کو سننے والا ہے وہ وسیع کے علیم جاننے والا ہے حاکم اور صالح کی معذوری کو جی۔ حاکم اور کی تیز کو وہ جانتا ہے سمن خاصا ہاں وسیعت کرنے والا غلط وسیعت کر رہا تھا تو وسیع جو بیٹھا تھا اس نے کہا کہ میاں شریعت کے مطابق وسیعت کر اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے تو وہ تو بالکل اچھا کیا اس نے ثواب کا مستحق ہے وہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے پر وہ انسان جو ڈرتا ہے کسی وسیعت کرنے والے سے جانا فن طرف داری کرنے کا اور اس من یا گھر آمدن گناہ کرنے کا جان بوجھ کر گناہ کرنے خاتان جا آمادن پر درستی کر دیتا ہے درمیان ان کے رسا اور موسا لہوم کے درمیان فلا اسمال ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ اللہ بے شک اللہ تو بہت بخشنے والے ہیں خود گناہ گاروں کو جائے کہ یہ تو متی ہے خود گناہ گاروں کو چے جائے کہ یہ تو متی اور فرما بردار ہے رحیم ان بڑے مہربان ہیں میری طرف دیکھو مسئلہ سمجھو میں نے عرض کیا کہ یہ آج اکثر علماء فرماتے ہیں کہ منسوخ ہے کیا ہے پہلے متقدمین علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر پانچ سو ایسے منسوخ ہیں کتنی ایسے ان شاء اللہ کروں گا کا مان ہو سکتا پھر بعد میں علماء آئے سیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقی ایتوں کا جواب دیا بیس ایتوں کو منسوخ مانا ہے پھر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی آئے انہوں نے پندرہ کا جواب دے دیا اور پانچ کو منسوخ مانا ہے مولانا رحمہ اللہ تعالی نے ان پانچ کا بھی جواب دے دیا ہے فرمایا اب قرآن کے اندر کوئی آیت منسوخ نہیں ہے ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ منسوخ ہے لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں منسوخ بنانے کی ہے اس کا ایک محمل ایسا بھی ہے جو منسوخ نہیں بنانا پڑتا مدارک والا فرماتا ہے مدارک والا تو کند والا وہ فرماتا ہے کہ جہاں والدین سے مراد اور اقربین سے مشرق والدین مراد ہے کون مراد ہے کیونکہ مسلمان جب مرتا ہے تو مشرق والد والدہ کو حصہ نہیں ملتا نا کیا کہہ رہا ہوں مشرق والد والدہ کو حصہ تو اللہ نے فرمایا کہ مشرق والد اور والدہ کے لیے وصیت کرنی چاہیے کیا کرنی چاہیے وصیت کرنی چاہیے کیونکہ ان کو حصہ نہیں ملے گا یہ انہوں نے توجہ نکالی ہے مولانا رحم اللہ نے بڑی عجیب توجہ نکالی ہے اب وہ سمجھو پھر مانا کرو پھر مانا کرو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے لیے وصیت کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا والدین کو وصیت کرے کہ اے میری والدہ اے میرا والد اے میرے بھائی اے میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد میرا مال شریعت کے مطابق تقسیم کرنا والدین کے لیے نہ بلکہ والدین کو اب جب یہ مانا کریں گے انشاءاللہ تو فمم بدہ رہو بھی منتخب ہو جائے گا مانا کرو کس طرح منتبک ہوتا ہے مانا کرو کو تھے بال ہے کون حد کر دیا گیا اوپر تمہارے جبکہ حاضر ہوگئے ایک تمہارے کو موت اگر چھوڑ رہا ہو مال کو کیا فرض کیا گیا وسیعت کرنا والدین کو اقربین کو بل معروف شریعت کی ہاں والدین کو وصیت کرے اپنے اقربین کو وصیت کرے معروف کی کہ خبردار میرا مال معروف یعنی شریعت کے شریعت کے تقسیم کرنا میرا مال تو سمجھ رہے ہو آگے دیکھو حقا متقین یہ لازم ہے متقین پر تب وہ انسان جو تبدیل کرے گا اس کو بعد اس کے جو سوچ سنا تو سوا گنا اس کا ان لوگوں پر ہے جو تبدیل کریں گے میت پر گنا میت نے وصیت کر دی کہ میرا مال شریعت کے مطابق تقسیم کرنا اب بعد والوں نے اگر اس میں تبیت کا بدل کیا تو میت پر کوئی گنا کچھ سمجھ آیا نہیں آیا یہ والدین کے لیے وصیت نہیں بلکہ والدین وہ وصیت ہے اب منسوخ بنانے کی ضرورت نہ رہی کرو مانا تھے یا ایو الذین آمنو کتب علیکم ہو امر مسلح کا بیان جی کس کا بیان ہے ہاں روزے کا بیان آ گیا تھا کہ روزہ رکھنے سے امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا کوتے والے کو سیام ہو جوڑاؤ جگہ مشکل کوتے والے کو سیام ہو فرض کیا جو پر تمہارے روزہ رکھنا کما کوتے جس طرح کے فرض کیا جو لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کیا کہہ رہا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد علیہ السلام و تسلیم تک ہر شریعت کے اندر روزہ رہا ہے کوئی شریعت ایسی نہیں آئی جو روزے سے خالی ہو جس طرح کے فرق جو جو لوگوں کے جو تم تھے پہلے گزرے لیکن تشبیح جو ہے یہ نفس وجوب میں ہے کس میں ہے نفس وجود کے اندر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب جب دو کیفیت ہمارے روزے کی ہے وہی کیفیت پہلے لوگوں کی تھی یہ نہیں ہے کیفیت مختلف نفس روزے میں تشریح ہے جس طرح کے فرض یا جو بر لوگوں کے جو تم تھے پہلے گزرے لال لقم حکمت روزہ لکھا ہے امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے تم پرہیزگار بن جاؤ گے تم مادودات یہ دن ہے گنے ہوئے دن ہے بکتی ہے دن گنے ہوئے سمجھا کان کم گا یوسرے ہے تھکے بیٹھے ہو ہاں؟ تھکے بیٹھے ہو میرے خیال تکڑے ہوئے بیٹھے ہو کیا کرو جگہ سمجھو سواب ہوگا فمن کان امن کم مری اول کیا لکھا ہے پہلی آسانی تب وہ انسان جو ہوئے تم میں سے بیمار لیکن کون سا بیمار مطلب مرد نا جس سے روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو جس سے روزہ رکھنا ہاں مشکل ہو یا مضر اور نقصان دینے والا ہو او اعلی سفر یا اوپر سفر شرعی کے یا اوپر سفر شرعی کے ہوئے شریعت کے اندر جو سفر ہے وہ اڑتالیس میل سے او بر سفر چلی گئے تو بس گنتی ہے چند دوسرے کی وہ پھر سفر کے آنے کے بعد جب مرد کے ختم ہونے کے بعد رکھے فمن تک ہاں دینا یسرے دوم جی مانا کرو نا سمجھاتا ہوں یسرے دوم اور یہ بیان جواب جی ہے آگے بیان افضلیت آ رہا ہے اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں اس روزے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر بائی ہما روزے کو جی نہیں چاہتا جی طاقت رکھتے ہیں مگر بائی ہما روزے کو جی نہیں چاہتا تو فدیہ دینا ہے یعنی کھلانا ایک مسکین کو تتوا بجانے ہاں فمن تتوا وہ انسان جو زیادہ کرے کوئی نیکی کا کام ایک مسکین سے زیادہ دو دو مسکینوں کو دے وے تو بس وہ بہتر ہے اس کے بیان افضلیت چلتا ہے بیان جواب تھا کہ روزہ رکھو جی نہیں چاہتا تو نہ رکھو لیکن افضل یہ ہے کہ روزہ رکھو تم تو بہتر ہے وقت ہے تمہارے اگر ہو تم جانتے ہو تم فضیلت ہو گئی تھی کس کو جانتے ہو سمجھو سی بات آپ ابتدا اسلام کے اندر روزہ فرض ہوا لیکن یہ اختیار دے دیا گیا کہ تمہاری مرضی ہے تو روزہ رکھو اگر مرضی نہیں ہے تو تم فدیہ دے دو روزہ ہے سمجھ رہے ہو روزہ فرض تھا لیکن یہ اختیار بھی ساتھ تھا کہ مرضی پڑے تو روزہ رکھو مرضی نہ پڑے تو روزہ نہ رکھو پہلا یسر ہے فمن کان امن کو مریضن والا دوسرا یسر ہے وہ لدینہ جوتی کونا والا متقدمین حضرات فرماتے ہیں کہ اب والہ جوتی ہو والی آیت منسوخ ہو گئی ہے کیا ہو گئی ہے بھائی ناسخ کیا ہے ناسخ آگے ابھی متصل کھڑا ہے اب پڑھو شاہ الذي ان فيه القرآن نظر آ رہا ہے کرو مانا کرو شاہ رمضان الذي تعین اجام سیام تعلیم روزہ رکھنے کے دن کون سے آئے مہینہ رمضان کا وہ جو اتارنا شروع کیا گیا بیچ اس کے قرآن ان اندر کا مانا سمجھایا ہوں تجھے اتارنا شروع کیا گیا بیچ اس کے قرآن حکمت تعین رمضان حکمت تعین رمضان رمضان کی تعین کیوں کی گئی اس لیے جو قرآن کا نزول اس میں شروع ہوا اتارنا شروع کیا گیا اس کے اندر یعنی اس کا ایک جد یعنی للت قدر میں قرآن حدل بس اول اضافی بولو صحیح اول ہے یہ ہدایت نام آئے وقت لوگوں کے نا نہ یہ وقت ہے اور واضح دلیلیں ہیں کیا ہے واضح دلیلیں ہیں کیا لکھایا گئے ہدایت کا یہ لفظ کا ہے یعنی ہدایت کا طریق بتلانے میں اس کا جگ جگ واضح حد دلالت ہے یہ لکھا ہوا لکھ لو بھائی جناتن پر یہ حاشی پر کہیں یعنی ہدایت کا طریق بتلانے میں یعنی ہدایت کا طریق بتلانے میں اس کا جز جز واضح ہے اس کا جز جز واضح ہے بجے بالکل واضح دلائے ہیں من الہدا من جملہ ان کتب سماویہ کے جی من جملہ ہدایت ناموں ہدایت نامے جتنی آئے آسمانوں سے ان میں سے ایک ہدایت نامہ یہ بھی ہے من جملہ ان کتب سماویہ کے بل فرقان اور فرقان سے باوجہ وضو دلالت ہونے کے باوجہ دلالت ہونے کے فمن شاہد امن کو مشارہ اب حکم ہے پر وہ انسان جو حاضر ہوگئے تم میں سے اس مہینے کو پھل یا سن ہو چاہیے روزہ رکھے اس کو رخصت بالکل ختم ہو گئی یسر دوم والی اجازت منسوخ جی۔ یسر دوم والی اجازت جوتی ہو والی اجازت کیا ہو گئی ہے منسوخ ہو گئی ہے اب کوئی نہ اٹھے میری طرف غور تھوڑا سمجھو بات میں نے چارج کیا کہ متقدمین فرماتے ہیں وہ جو تیقون ہو والی آیت کیا ہے اور ناسخ اس کا ہے شاہر رمضان رمضان عمدہ فیل فمن شاہد امن کو مشارہ فل یا سم ہو بس اب پکا حکمت یہ روزہ رکھنا ہے آئی بات ہے لیکن حضرت ایک اور بات بھی ہے متاخرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کو منسوخ بنانے کی ضرورت ہے کیوں الدین جو تیقون ہو جو ہے اس آیت کے اندر ذکر ہے حاملہ اور شیخ اور شیخا کا حاملہ اور شیخ اور اور مرزیا کا وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اگر روزہ رکھتی ہے تو دودھ خشک ہوتا ہے بچہ بھوک مرتا ہے یا وہ عورت جس کو ہمر ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی روزہ رکھتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے یا وہ بوڑھا مرد ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا یا شیخہ ہے بوڑھی عورت ہے روزہ نہیں رکھ سکتی تو ان کے لیے یہ حکم ہے والدین الدین ہے جوتیق و نحو ان تعام ہو کہ وہ لوگ جو ہے وہ روزہ نہ رکھے سمجھا ان کو اجازت ہے سمجھا سک کیا کہہ رہا ہوں یہ محمود ہے شیخ اور شیخا سمجھا سی بھائی جو ہو کا کیا مانا ہے وہ کہتے ہیں جہاں لا مقدر ہے کیا مقدر ہے گا محققین فرماتے ہیں کہ یہاں لا مقدر نہیں ہے سمجھو سمجھو یہ میں تیسری توجہ کر رہا ہوں یہاں لا مقدر کیونکہ جہاں لا مقدر ہوتا ہے یہ اس کا موقع نہیں ہے جو کہو کہ کا کو و قطن افعال کا باب ہے یہ حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے حمزہ ہاں علم السیغا اور کیا نام ہے فصول اکبری بھی یاد ہے نا جی ہاں خاصیات ابواب تو یہاں حمزہ جو ہے یہ سرب ماخذ کے لیے ہے سمجھا نا جی تو یہاں مانا کیا ہوگا الدین جو تیقون اے جو سلابون طاقتہ وہ لوگ جو طاقت کر لیے گئے ہیں ان کو طاقت نہیں رہی روزہ رکھنے کی ان کو چاہیے کہ وہ فدیا دے دیں کچھ سمجھ آیا ہے علامہ نمکشدی رحمہ اللہ فرماتے یہ قول بھی نہیں ہے یہ توجہ بھی نہ کرو بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ خود باب عطا کا پتی کوئی طاقت کا تعذر کے لیے آتا ہے کس کے لیے آتا ہے جو کام مشکل ہو طاقت تو ہوگے لیکن مشکل ہوگے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نہ لا مقدر کرنے کی ضرورت ہے نہ ہم کا ماخذ کے لیے بنانے کی ضرورت ہے مانا کرو ادھر اندر دیکھو مانا کیا کرو گے اور اوپر ان لوگوں کے جو بامشکل طاقت رکھتے ہیں اس کی اللہ لدین جوتی کون ملا بھی ہے کہ کہاں ہے اللہ لدین جوتی وہ پیچھے کھڑا ہے تم نے آگے کھولا ہوا پیچھے سفا کھولو پیچھے سفا کھولو اور مت کرو وہ اللّین جو اور اوپر ان لوگوں کے جو بامشکل طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیہ دینا ہے تو عام مسکین سمجھ آیا خلاصہ کیا نکلا کہ یہ آیت منسوخ یہ شیخ اور شیخہ پر محمول ہے کہ وہ فدیہ دے دے میں بھائی کس طرح محمول ہے اب آج کی تین توجیحات ہیں ایک یہ کہ لا مقدر ہے فرمایا یہ غلط ہے دوسرا یہ کہ ہم سرد ماخذ کے لیے فرمایا یہ مرجو ہے تیسرا یہ کہ یہ خود باب ہی تعذر کے لیے آتا ہے کس کے لیے آتا ہے مانا ہوگا اوپر ان لوگوں کے جو بامشکل اس کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ فدیہ دے دیں گے کچھ سمجھ آیا ہے وہ سنو بات اوپر دیکھو بھی بات رہتی ہے بہت حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الدین یوتیقون فدیت ہوں فدیت مسکین صدقہ الفطر کا ذکر ہے رہا ہوں کو سیام رمضان کے روزوں کا ذکر ہے عالم جو نہ جو ہو کس کا ذکر ہے جن لوگوں کو طاقت ہے وہ لوگ صدقت الفطر دیں گے کچھ سمجھ آیا ہے صدقت الفطر دو خیر ہے لیکن فمن تتوا خیر انفا خیر الہو اگر دو خیر سے زیادہ دے دو تو بہتر ہے آگے جو کھڑا ہے وہ ان تسوم خیر کم یہ ان تسوم جو ہے یہ شوال کے روزوں کا ذکر ہے کوئی سمجھ آیا ہے عالم جو تیخون ہو جو ہے اس کو منسوخ بنانے کی ضرورت کیوں اس لیے کہ یہ کس کا ذکر ہے صدقت الفطر کا یہ روزے کا ذکر ہی نہیں ہے منسوخ تو تب بنانے کے یہ ذکر ہوگا کس کا روزے کا یہ روزے کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ یہ کس کا ذکر ہے صدقت الفطر کا اس کے بعد وہ ہم قسوم خیر کم جو ہے یہ کس کا ذکر ہے کے روزوں کا ذکر ہے بات ہو رہی ہے اب شاہ صاحب رحم اللہ پر دو سوال آتے ہیں کتنے سوال ہیں پہلا سوال اندر دیکھو اندر دیکھو کان میر طرف لگاؤ پہلا سوال تو جو کون ہو کا ضمیر جا رہا ہے سدیا تم کی طرف کس کی طرف پہلا سوال یہ ہے کہ ہو ضمیر مقدم ہے مرجا فدیت الم ہے یہ ادمار قدرہ ذکر آ رہا ہے اور یہ ناجائز ہے پہلا سوال سمجھ آیا اندر دیکھو اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ الدین جو ہو کا ہو ضمیر جا رہا ہے کہاں فدیت کی طرف جو ماں بعد میں کھڑا ہے متصل فدیت المرجا مؤخر ہے اور راج ضمیر کیا ہے مقدم ہے اور یہ کیا ہے نہب میں ناجائز ہے ایک سوال دوسرا سوال ہو ضمیر مذکر رہے سیدیا کون نہ صحیح راجی اور مجھا کے درمیان مطابقت نہیں لہذا یہ کیا ہے نہ ہے کتنے سوال ہو گئے اب جواب سمجھو اوپر دیکھو جواب اوپر کر رہا ہوں پہلے سوال کا جواب پہلے سوال کا جواب یہ کہ تو باقی مؤخر ہے لیکن فقط لفظ مؤخر ہے رتبت مقدم ہے اس لیے کہ الدین جوتی نو خبر مقدم ہے فدیت المتدا مؤخر ہے تو اس کا لفظوں میں تعلق تمہارا قبل ذکر جواب آ دیا کہ فدیت ان لفظوں میں مؤخر ہے اور معنی میں رتبے میں ہے نہیں ہے چونکہ یہ ترکیب میں مبتدا ہے اور مبتدا کا مرتبہ پہلے ہوا کرتا ہے اور دوسرا سوال کہ فدیت النف ہے اور ضمیر اس کا جواب دیا کہ فدیت ان کے بعد کھڑا ہے تو عام مسکین فدیت ان بتا دیے تو عام مذکر ہے فدیت ان بتا تو عام مذکر ہے اور ضمیر مذکر کا جا رہا ہے بس آگے لیکن حضرت انتسومو کے اندر آپ نے فرمایا کہ کون سے روزے مراد ہیں شوال والے روزے مراد ہیں اشکال یہ کہ شوال کے روزے تواترن یعنی متاثے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک جب مکرو تحریمی نہیں ہے کیا ہے ہاں امام ابو حنیفہ اور امام مالک نزدیک تباہ کو رنگ رکھنا چھ روزے مکرو ہیں الگ الگ کر کے رکھے جائیں سمجھا نا سر اس لیے یہ توجہ کرنا جو ہے شاخر نے کی ہے اور کسی نے اس توجہ کو نہیں لیا یاد رہے گی یہ بات جمہور والی تعویل بھی یاد ہے عالم ندی نے جو تی ہو کو متقدمین زمین کیا بناتے ہیں کیا بناتے ہیں منسوخ متاثرین کہتے ہیں منسوخ نہ بناؤ عالم ندین جوتی کو نہ متقدمین کہتے ہیں کہ منسوخ ہے کہ عالم ندین جتی کو بیان جواب ہے کہ طاقت بھی ہے روزہ نہ رکھو انت بیان اکثریت ہے کہ بہتر ہے روزہ رکھنا متاثرین کہتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہے یہ شیخ شیخہ پر محمول ہے بھائی پر کیسے مانا بنے گا ایک کالج لا مقدر ہے لیکن صحیح بات یہ کہ یہ جائز نہیں ہے دوسرا قول ہے ہم کا سرد ماخذ کے لیے لیکن صحیح قول یہ کہ یہ بھی مرجو ہے اور تیسری بات یہ تو خود یہ باپ باپ تعذر کے لیے آتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ فائیت کو منسوخ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اس میں روزو کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں ذکر ہی الفطر کرتا ہے انتسوم منہ سے کوچا مراد ہے شوال کے روزے اور توجیہ بیان کراؤ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوتے بالے علیکم سیام کما کوتے عل لدین امن قبل کم کے اندر رمضان کے روزوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ ایام بیز کے روزوں کا ذکر ہے جس کا ذکر ہے ایام بیز ہر مہینے کے تین دن ہوتے ہیں نا جی ان کا ذکر ہے دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ ایام معدودات کیا فرمایا گنے ہوئے دن ہیں اگر روزے رمضان کے مراد ہوتے تو رمضان کے روزے تو پورے خلافین یومن ہیں ایک مہینہ ہے نا پورا مہینہ تو کثیر ہے ان کو ایام معدودات نہیں کہا جاتا ایام معدودات کہا گیا معلوم ہوا کہ یہاں کیا مراد ہے ایام بیس کے روزے کیونکہ وہ پہلے فرض تھے جنہوں نے حدیث پاک پڑھی ہے انہوں نے پڑھ لیا ورنہ پڑھو گے حدیث میں کہ پہلے فرض ہوئے تھے ایام بیس کے تین روزے اور ایک عاشورہ کا روزہ بعد میں ان کی سردیت منسوخ ہو گئی اور رمضان آ گیا تو کچھ سمجھ رہے ہو تو اللہ نے پھر فرما دیا فمن خان ان کو مریض منسوخ کر دیا بال ندی نے جو جیت کے ہو کی طاقت بھی ہو لیکن نہ رکھو چونکہ وہ مستعد فدیہ دے دو جائے کچھ سمجھ آیا ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ایام اماد سنو بات ایام معدودات اس لیے کہا گیا کہ چالیس یوم سے جو کم ہوتا ہے اس کو ایام معدودات کہا جاتا ہے جمہور فرماتے ہیں تو چالیس یوم سے جو کم ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی لوگ چالیس سے کم کو معدودات کہتے ہیں چالیس اور چالیس سے زیادہ کو غیر معدودات کہتے ہیں سمجھ رہے ہو اس لیے یہ اعتراض دل نہیں ہوتا کہ معدودات تو تیس کو نہیں کہا جا سکتا بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے چار قول پیش کیے متقدمین کا متاخرین کا شاہ ولی اللہ صاحب کا و شاہ کشمیر یہ چار قول آ گئے آزاد اب نیچے آ جاؤ ومن کان مریضن او اولا سفر من شاید اجامل کہاں ہے ہاتھ رکھو یہاں ایک شبوں کا جواب عرض کرنا ہے شبو یہ ہے کہ یہ تکرار ہے کیا ہے اوپر گزر آیا ہے فمن کان امن کو مریضن اولا سفر امن اجامن کہاں ہے ہاں یہ کھڑا ہے پھر نیچے آ گیا آگے اگلے سفر پر فمن امن کان مریضن اولا سفر فعدت امن اجامن یہ دوسری دفعہ جو آیا ہے یہ کیا ہے تکرار ہے سمجھ رہے ہو جواب جواب سنو جواب یہ ہے کہ ماقبل کے اندر تین یسر بیان کیے تھے دو یسر کہہ لو کتنی بیان کیے تھے پہلا یسر فمن کان مریضن او اعلیٰ فعدت من ایامن ایک یسر یہ ہے دوسرا یوسر عالن ندین یوتیقون فضیتن اچھا آگے جب فرمایا فمن شاہد امن کم مشارف ہو جو بھی روزہ رکھے مہینے کو حاضر ہوئے وہ روزہ رکھے اللہ دین تیک نہ والا یو دوم دوم ہو گیا منسوخ ہو گیا تو شبہ ہوتا تھا کہ شاید اس سے پہلے جو یوسر کھڑا تھا فمن کانا مریضن وہ بھی منسوخ ہو گیا فمن شاید امن کو مشارہ خالیا سم ہو بس جب بھی مہینہ آ جائے وہ روزہ رکھے امر آ گیا تو جو سر دوم منسوخ ہوا تو شبہ ہو سکتا تھا کہ وہ تمام جوسر منسوخ ہو گئے مریض والا بھی سفر والا بھی جو ہو والا بھی تو اللہ نے ومن خانہ مریض پھر فرما دیا کہ فقط جو سر ثانی منسوخ ہوا ہے جو سر اول منسوخ نہیں ہوا وہ باقی ہے کچھ سمجھ آیا ہے پیچھے کتنی جوسر بیان تھے دو فمن شاید امن کو مشارف یا سم ہو گئے یسر ثانی کو منسوخ کیا گیا تو شبہ ہوتا تھا کہ شاید یوسر اول بھی کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا تو اللہ نے ومن کانا مریدن کو ذکر کر کے جواب دے دیا کہ فقط یوسر ثانی منسوخ ہوا ہے یوسر اول منسوخ وہ باقی ہے اب کرو مانا ومن کانا مریدن اور وہ انسان جو ہو گئے بیمار جب اوپر سفر گئے گنتی ہے چند دوسرے دنوں کی ارادہ کرتا ہے اللہ صاحب تمہارے آسان بھی کر لے گا ہے کبا قوانین کے اندر اور نہیں ارادہ کرتا تھا تمہارے تنگی کا کہ سخت احکام مقرر فرمائے جی کہ سخت احکام مقرر فرمائے سمجھا اور تاکہ مکمل کرو تم گنتی کو اور تاکہ بڑائیاں بیان کرو تم اللہ پاک کے اوپر اس کی جو ہدایت عطا فرمائی تمہیں اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو تم اس کے رخصت دے دی کہ بیمار کو بھی اجازت ہے اور مسافر کو بھی اجازت ہے بس کا عبادی جملہ ہے اس کا شان نزول بھی سننا ہے اور سوال جواب بھی سننا ہے شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا قریب ام فن الوازی یا اللہ ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اسے اہستہ پکارے یا دور ہے کہ ہم اسے زور سے پکارے اللہ نے یہ آجت فرما دی ادا سال کا عبادی علی فلی قریب ماکبل کے ساتھ کیا رابطہ ہے ماکبل میں روزے کا ذکر ہے ماں بعد میں اہل رقم سے روزے کا ذکر ہے درمیان میں یہ آجت کیوں آ گئی جواب جواب یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے روزہ کیا ہے ہاں ایک روزے کے ذریعے انسان ستر سال کا قرب حاصل کرتا ہے ایک روزہ جو رکھتا ہے تو کتنا قرب ہو جاتا ہے ستر سال سمجھا نا صحیح تو چونکہ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے اس لیے یہاں قرب کی بات شروع کر دی ہے پیدا سال کا عبادی اور جب کہ پوچھے تو سے بندے میرے میرے متعلق قریب بے شک میں بالکل قریب ہوں عجیب دعوت دائیں میں آپ پہنچتا ہوں درخواست درخواست دینے والے کی کو میں درخواست دینے والے کی درخواست کو خود آپ پہنچتا ہوں لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ کیسے پہنچے گا اللہ بڑی ذات ہے لیکن فرماتے ہیں میں آپ پہنچتا ہوں پکار پکارنے والے کی دان ہے جب وہ مجھے پکارے فل سلجی بولی خیال کروانے کا پس چاہیے قبول کروا مجھ سے پس چاہیے قبول مجھ سے مجھ سے دعائیں کریں اور اپنی دعائیں منظور مجھ سے نیچے عبارت لکھی ہے لے جت لوبو منی ایجابات احمد مداری سمجھا اپنی دعاؤں کی قبولیت کا مجھ سے مطالعہ کرے بل میں ہوگی اور چاہیے یقین لائیں وہ میرے اوپر اور سن رہے ہو مشرق کو خدا پر یقین نہیں ہوتا مشرف کو کہو نا کہ جا مسجد میں دو رکعت نفل پر اللہ سے دعا کر ہاں کریں گے اور کہو نا کہ فلاں مزار پر جا کر کام ہو جائے گا بھاگ پڑے گا سمجھا اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر یقین کرو اور چاہیے یقین لانے میرے اوپر امید ہے کہ اس تجویز سے وہ جر شدونا نیک راہ پر آ جائیں گے مانا نیک راہ پر آ جائیں گے بس او کم ابتدا میں جب روزہ فرض ہوا تو روزہ عشاء کو شروع ہو جاتا تھا ساری رات روزہ سارا دن روزہ مغرب کے وقت غروب کے وقت جو چھٹی ملتی تھی سمجھا سی جی؟ اور مغرب اور عشاء کے درمیان بس یہ ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے یہ چھٹی ہے اچھا پھر اگر کسی آدمی کو بغیر کھائے پیے نیند آ گئی تو بس روزہ شروع ہو گیا پھر پھر کھانے کی اجازت نہیں ہے چنانچہ ایسا ہوا کہ بعد صاحب احترام سے رات کو جمع ہو گیا بیویوں سے ایک ہی تھا بچارا اس کا نام تھا کیسے ابن سارے نا وہ بےچارا مزدور آدمی تھا سارا دن مزدوری کرتا تھا شام کو گھر آیا مزدوری کر کے تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا بیوی کو غریبی تھی مزدوری بھی ملتی تھی آخر کے اندر تو بیوی کو کہا کہ میرے لیے کچھ لیا ہم سے مانگا بیوی گئی مانگنے کے لیے بےچارے کو پیچھے نیند آ گئی نیند آ گئی تو برباد جو جی ہے تو ہو نیند نیند روزہ شروع ہو گیا پہلے بھی تیئیس گھنٹے روزہ ساڑھے بائیس گھنٹے روزہ پھر روزہ شروع ہو گیا رات ساری بھوک دوسرے دن دن کو بےچارا بے ہوش ہو سمجھا سر بھوک کی وجہ سے اور ایک رواج میں بڑی عجیب بات ہے کہ وہ بیچارہ مزدوری کرتا تھا روزانہ اس کو مزدوری میں کھجوریں ملتی تھی کیا ملتی تھی روزانہ بےچارا روزہ افطار کرتا کھجوریں کھاتا گھر میں نہ سالن ہوتا نہ روٹی ہوتی ایک دن جو آیا وہ کھجورے لے آیا آتے ہی بیوی کو کہا کہ مہربانی کر ہم خیر کے پاس جا کے کھجورے لے جا اور کھجورے دے اور کوئی روٹی سالن لیا بھائی نہا کر آرہ جوفی انہوں نے تو میرے پیٹ کو جلا دیا ہے وہ کھا کھا کے گرمی پیدا ہو گئی نا کھجوروں نے میرے پیٹ کو جلا دیا ہے کوئی روٹی وغیرہ لیا ہے وہ بیچاری گئی تبدیل کرانے کے لیے ہمارے یہاں رواج ہے ہم سائن کے اندر کے سالن تبدیل کراتے ہیں بھیج دیا اور لے لیا تو وہ بیچاری گئی تبدیل کرانے کے لیے کہ کھجورے دے دوں اور سالن لے لوں واپس آئی تو اس نہیں جا دیں سمجھا اللہ نے پھر مہربانی فرمائی کہ رات کو معافی ہے سمجھا جی، اب جمع کی بھی اجازت ہے کھانا کھانے کی بھی اجازت ہے پانی کی بھی اجازت ہے او صبح سادت جب ہوئے تو پھر روزہ شروع کرو گرو میں شام سے سمجھا سر جی؟ کرو مانا سی جی، میں نے کہا پرچی کوئی نہ دو سبق بہت سارا رہتا ہے سارا مشکل سبق ہے سمجھا سر سبق ختم کرنا ہے اوہ لہل سیاح مل راستا حلال کر دیا گیا تمہارے لیے حضرت چالیس لاکھ اوہلّا سے بیان تمتو با رات در شب سیام مفت رات کے ساتھ رات کو وقت مثال جائے حلال کر دیا یہ تمہارے لیے رات روزوں کی بے حجاب ہونا طرف اپنی عورتوں کے ہننا کے نیچے علت لکھائے اس لیے کہ وہ پوشاک ہیں باتیں تمہارے اور تم پوشاک ہو ان کی جس طرح انسان کو لباس اس کا چمٹا ہوتا ہے اس طرح اس کے قریب ہوتا ہے عورت کے جانتا ہے اللہ پاک بے شک تم ہو تم خیانتیں کر بیٹھو گے تم اپنے آپ کی یعنی جمع وغیرہ کر بیٹھو گے کھا پی بیٹھو گے بس توبہ کر لی رجوع کر لیا اوپر تمہارے بے تفریح اجازت چل گئے تصویر اجازت نے اجازت دے دی آفا اور معاف کر دیا تم سے بس اب مباشرت کرو تم ان کے ساتھ اور بلا تک طلب کرو تم جو کچھ کے لکھ دیا اللہ نے وقت تمہارے اپنی مشیت سے اور بیٹا بیٹی وغیرہ وہ کلو اور کھاتے بھی رہو یہ کیا لکھا ہے کھاتے بھی رہو جی کیا ہے دوم ہے نا کھانا بھی تو مفتر ہے نا جی کھاتے بھی رہو اور پیتے بھی رو نمبر تین حتیٰ کہ کے ظاہر ہو گئے بات تو تمہارے دھاری سفید دھاری سیاہ یعنی فجر صادق صبح صادق کا نور مراد ہے سمجھ رہے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیت اسود سے مراد یہ دھاگا ہے صبح کاغذ صبح کاغذ روشنی نکلتی ہے اٹھتے اٹھتے نس سے آسمان تک آتی ہے پھر پیچھے اندھیرا شروع ہو جاتا ہے روشنی جاتے جاتے جب یہاں جاتی ہے تو یوں پھیل جاتی ہے یہ مستطیل ہے یہ مستطیر ہے یہ مستطیل جو ہے یہ خیت اسود ہے مستطیر جو ہے یہ خیت ابیض ہے صبح سارے کھاتے پیتے رہو تم ظاہر ہو جائے تمہارے لیے دھاگا ہے دھاگے سے آ جانے وجہ سے اس کے بعد مکمل کرو تم روزوں کو رات تک صبح صادق شروع ہونے سے رات کو وار شروع ہونا اعتقاد آ گیا میری طرف دیکھو روزے کی حالت میں جمع ناجائز جمع چاہے لیکن علاوہ جمع کے بیوی کے ساتھ لیٹنا اور دوست کنار کرنا اس کی اجازت ہے لیکن جب انسان ایک کاف بیٹھ جائے مسجد کے اندر تو دوست کنار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے یہ مباشرت کی ختم بلا تبا شروع ہونا خیال کرو ذرا بیان نے آ گیا اور نہ مباشرت کرو تم ان کے ساتھ کیا مانا اپنا بدن بھی مت ملنے دو اپنا بدن بھی مت ملنے دو ان کے ساتھ ذرا حال ہے کہ تم اتقاف بیٹھنے والے ہو وہ مساجد کے اندر جو کہ مسجدوں میں ہوا کرتا ہے دل کا شدود اللہ تاکید مذکورہ تاکید اسلام مذکورہ یہ ہے ضابطے خدا بندیا پتنا قریب جاؤ تم ان کے کیا میں قریب نہ جاؤ یعنی عملی نہ کرو ضابطوں سے قریب نہ جاؤ یعنی عملی نہ کرو یہ مانا نہیں آئے لا تقرب ہوا پر کیا لکھا ہے بتا دی کیا لکھا ہے یعنی نہ کرو کگار کا اسی طرح بیان کرتا رہے کہ اللہ پاک آیا کئی اور احکام اپنے لنا سے لوگوں کی اصلاح کے لیے لوگوں کی اصلاح کے لیے لال حکمت طبیعین لکھا ہے حکمت طبیعین ہاں، تاکہ تم بچ جائیں تاکہ وہ بچ جائیں ان احکام پر متلے ہو کر بچ جائیں نہ فرمانیوں سے ان آسمان پر مطلع ہو کر بچ جائیں نہ فرمانیوں سے بلا کلو ولا کلو امبال حکوم کیا لکھا ہے امر مچھلے کے بعد امور انتظامیہ کا یاد آ رہا ہے سمجھ رہے ہو اور نہ کھاؤ تم مال اپنے اپنے درمیان بل لے غلط طریقے پر سمجھا لا کلو کا معنی یہ نہیں ہے کہ کھاؤ نہ باقی دوسرے کے کپڑے چھین کر پہن لو اجازت ہے جی کیا کرو لا ہے ما یا ام گل اسٹیلا یا کو بھی شامل ہے اور غلبے حاصل کرنے کو بھی شامل ہے چھیننے کو بھی رول مانی کا والا اور نہ کھاؤ تو مال اپنے اپنے درمیان بل باطل باطل طریقے گے بل باطل سے مراد کلو ما یا بے ہی کلو یا ازن بے غم ہی شروع جس کے لینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی وہ مراد ہے وہ الحکام حضرت معطوف ہے تاقلو پر کس پر معطوف ہے تاقلو پر معطوف ہے ولا تدلو بےحا لا تاقلو ولا تدلو بےا اور نہ لے جاؤ تم ان اموال کو طرف حکام کے ہاتھ منہ کی طرف بھی نہ لے جاؤ تم سمجھ رہے ہو کیا لکھا رشوتن و مخار سے جی۔ لکھا ہوا ہے رشوتن میری طرف دیکھو دو صورتیں ہیں حکام کی طرف لے جانے کی ایک صورت یہ کہ پیسہ حکام کو رشوت کے طور پر دے دو اور اپنے حق میں غلط فیصلہ کروا لو پیسہ رشوت کے طور پر حکام کو دے کر اپنے حق میں دوسرا دوسرا یہ کہ کسی سے مال چھین لو اور اس مال کا فیصلہ حق ان کے پاس لے جاؤ اور ان کو غلط بیانی کر کے وہ مال اپنے حق میں فیصلہ کروا لو مال کو حکام کی طرف لے جانے کی کسی صورتیں ہیں یا تو رشوت کے طور پر لے جانے کی یا مخاطمت کے طور پر لے جانے کی فرمایا نہ رشوت کے طور پر لے جا کر ان کو دو نہ مخاطمت کے طور پر ان کے پاس جاؤ کہ کسی کا مال چھین کر پھر دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ تو میرا ہے کچھ سمجھ آیا ہے دونوں صورتیں مراد ہیں اور نہ لے جاؤ تم ان مالوں کو جی رشوتانوا ان کے جھوٹے مقدمے کو طرف حکام کے لیتا کلو غرض لکھا ہے جی۔ اور اس غرض سے جی۔ اس غرض سے کہ کھاؤ تم ایک فریق اموال لوگوں کا کچھ حصہ اموال لوگوں کا دل اس میں نہق اور گناہ کے طور پر حال ہے کہ تم جانتے بھی ہو کیا جانتے ہو اپنے جھوٹ اور ظلم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کو جانتے ہو جس الک انل اہل حضرت کیا لکھا ہے کوتے والے تم کے سمجھ رہے ہو بالے والے تمخیم سے متعلق ہے اس کی مناسبت سے یہ مسئلہ آیا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے کہ یہ چاند بڑھتا گھٹتا کیوں ہے بڑھنے گھٹنے کی کیا وجہ ہے اللہ نے جواب دیا کہ تم یہ بات نہ پوچھو کہ بڑھتا گھٹتا کیوں ہے کیونکہ اس کے ساتھ تمہاری دینی غرض متعلق نہیں ہے تم یہ پوچھو کہ اس میں فائدہ کیا ہے اس میں تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رمضان کا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے حج والا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے تو سمجھ رہے ہو اور اسی طرح اور بھی دنیا بھی تم طے کر لو قرضہ لیا بھائی پندرہ رمضان کو دوں گا تو آخر چاند بڑھے گا گھٹے گا تو پتہ چلے گا کہ اب شابان ختم ہو گیا رمضان شروع ہو گیا آج پندرہ رمضان کی کچھ سمجھ آیا ہے انہوں نے پوچھا انہوں نے سوال کیا علت کا اللہ نے جواب دیا حکمت اور فائدہ بیان کیا لیکن یہ مسئلہ یہاں کیوں ذکر کیا یہ مناسبت یہاں ماپل ماں باپ سے کیا ہے یہاں مناسبت کے روزے اور حج کا مسئلہ چل رہا ہے اور روزے اور حج کی بنیاد جو ہے دونوں کی چاند پر ہے جس پر ہے اس لیے اس کو یہاں ذکر کیا گیا سب اللہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے متعلق فرما دو ہے یا مواقع کو لناس یہ ذریعہ ہیں شناخت وقت کا یہ علامات ہیں وقت معلوم کرنے کی لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کی علامات ہیں لکھا ہے اختیاری معاملات لکھا ہے مواقع کے نیچے لکھ لو لکھ لو چلو اختیاری معاملات لناس کے نیچے اختیاری معاملات بکار اختیاری معاملات لکھ لیا ول حج اور حج کے لیے حج پر لکھ لو غیر اختیار کیونکہ جو انسان کے اختیار نہیں ہے اختیاری معاملات کے اندر انسان خود جو بات طے کرے کہ فلاں تاریخ کو دوں گا اور یہ غیر اختیاری ہے حضرت فرما دو یہ علامات ہیں وقت معلوم کرنے کے وقت لوگوں کے اور حج کے لیے میں سمجھا دوں مسئلہ آج آپ حضرات جو ہو چاند کی تاریخ استعمال نہیں فرماتے ہو یا گھڑیوں میں تو نے چاند کی تاریخ رکھی ہے اچھا کتنے ہیں جنہوں نے چاند کی تاریخ رکھی ہوئی ہے اچھا، بہت سارے ہیں چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا اور اس کو استعمال کرنا یہ واجب الگ کفایا ہے اگر سارے چھوڑ دیں گے تو سارے گنہگار گار ہیں اس لیے کہ ہماری عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے چاند کی تاریخ کو محفوظ کرنا گویا اپنی عبادات کو محفوظ کرنا ہے سمجھ رہے ہو آج کے بعد آپ بھی چاند کی تاریخ کو استعمال کیا کرو یہ انگریزی تاریخ استعمال کرنا جائز ہے کیا ہے <coughs> جائز گناہ نہیں ہے لیکن آج جو انگریز کی سنت ادا کرو انگریز والی تاریخ یاد رکھو تم چاند والی تاریخ یاد رکھا کرو یہ ضروری ہے یہ اچھا سر بلے سر انتا کل بلو تم ہندو ہو نمبر اول رد بدات نمبر ہاں، لوگ جب حج کے لیے جاتے اور واپس آتے تو گھر کے دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ پیچھے سے شگاف کر کے داخل ہوتے تھے اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں آئے اور نہیں ہے کوئی نیکی لیکن آؤ تم گھروں کو ان کے پیٹھوں سے لیکن نیک وہ انسان ہے جو بچتا ہے حرام سے حرام سے بچتا ہے واقع بھول ہوتا نمبر دو اور آؤ تم گھروں کو ان کے دروازوں سے بس اللہ اصل الاصول تو یہ ہے اصل اصول تو تمام اصول کی بنیاد یہ ہے کہ ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے دارائن میں دارائن جی۔ میں اللہ لگی نہیں قاتل امور انتظامیہ کے بعد آ گیا جہاد کا حکم اصل مسئلہ آ گیا جہاد کا حکم ہے حضرت علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک سال تو ہو میں روک لیے گئے صحابہ نہیں آنے دیا نا مشرقین نے دوسرے سال پر جب جا رہے تھے تو ان کو فکر تھی کہ پتہ نہیں یہ مشرف ہمارے ساتھ لڑیں گے سمجھا نا تھی جی؟ تو اللہ پاک نے ان کو حکم دے دیا کہ تم جہاد کر سکتے ہو لیکن جہاد کرنا ہے صرف ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑے اور ان کے ساتھ جہاد نمبر دو جہاد اس وقت کرنا ہے جب وہ ابتدا کریں اگر وہ ابتدا نہ کریں تو پھر بھی تم نے ابتدا نہیں کرنی بلا ہے بات سمجھ رہی ہے کتاب کی اجازت ہے لیکن کتنی شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ وہ ابتدا کرے تو تم نے دفاع کرنا ہے ورنہ تم نے ابتدا نمبر دو کہ لڑنا صرف ان کے ساتھ ہے جو لڑے جو گھروں میں بیٹھے ان کے ساتھ نہیں لڑنا یہ ابتدا کی بات ہے بعد میں تو گئی تھی قاتل مشرقین کا فتن کما جو قاتل ہاں لڑنے والے غیر لڑنے والے مبتدی غیر مبتدی سب کے ساتھ لڑو سمجھا نا کرو اللہ کی راہ میں لیکن اللہ دینا محل قتال چل گئے ان لوگوں کے ساتھ نہیں لکھا ہوا تو لکھ لو بھائی کیا بات ہے اللہ دینا جو کا ایک تو ہے ویسے تو قلم چلتے رہتے ہیں محل قتال لکھ لیا محلے کی دال ان لوگوں کے ساتھ جو لڑے تمہارے ساتھ جو قاتل کے نیچے چل تلو آج شکنی کر کے حالانکہ سلو ہو جائے دیا میں ہودر دیا سلو ہو چکی ہے معاہدہ ہو چکا ہے لیکن اگر وہ آج شکنی کر کے تمہارے ساتھ لڑے تو تم بھی ان کے ساتھ لڑو اللہ بھی نہیں کا اور نہ زیادتی کرو تم اور نہ کیا مطلب ہے لکھا ہے جانی یعنی ابتدا نہ کرو جانی یعنی بے شک اللہ نہیں دو طرف سے اللہ کا بے شک اللہ نہیں دو طرف سے تربیت کرنے والوں کو جب وہ لڑے تو پھر ان کو نہ چھوڑو جب وہ لڑے تو پھر پھر ان کو جہاں بھی ملے حرم میں ملے ہل میں ملے ان کو قتل کرو اور قتل کرو تم ان کو جہاں بھی پاؤ تم ان کو فی ہلن و ہر فی ہلن و ہر اور نکالو تم ان کو جہاں سے کہ نکالا تھا انہوں نے تمہیں سمجھا سی بل فتنا تو من القتل اور فتنا یعنی شرط زیادہ سخت ہے نقصان میں قتل سے تم وہ شرط کر رہے ہیں سمجھا سی الفطرہ تو بندہ اشر کو من میں آپ جلا لیں اشر کو اور فتنہ یعنی شرک کرنا ان کی طرف سے وہ زیادہ سخت ہے اگر وہ وہر کے منل قتل قتل اور اخراج سے قتل اور تم تو قتل اور اخراج کر رہے ہو وہ شرک کر رہے شرک کا فتنا زیادہ ہے سمجھا بھی ولا تو قاتل وہ لیکن نہ لڑو تم ان کے ساتھ نزدیک مسجد حرام کے اندر مسجد حرام پر لگا قرب یعنی سارا حرم جی۔ قرب یعنی حرام کے لڑے وہ جو مسجد حرام کے پس اگر لڑے وہ تمہارے ساتھ پھر قتل کرو تم ان کو اسی طرح جزا ہے کافی ان کی سمجھا جو حرم میں لڑنے لگے جو حرم میں لڑنے لگے ان کی جگہ فن پاؤ پس اگر رک جائیں وہ کس بات سے کفر سے یعنی مسلمان ہو جائیں کفر سے یعنی تک اگر رک جائیں وہ کفر سے یعنی مسلمان ہو اللہ تو اللہ پاک بھی بہت بخشنے والا ہے گزشتہ کفر کو کس کو رحیم بڑا مہربان ہے علاوہ مغفرت کے نعم سے علاوہ مغفرت کے رحم کرے گا نعم سے کون فکر دین قاتل پر چل کھائے اچھا خیال کرو میں سمجھانا چاہتا ہوں یہاں آج پر بات ہے پہلے مانا کر لو اب لڑو تم ان کے ساتھ حتیٰ کہ لا تکون ہو پھر اللہ تکون سکھا دو کانا تانا ہے اس کا معنی لکھا ہے لا تو جا جا جی حتیٰ کہ نہ پایا جائے کوئی فتنہ یعنی فساد عقیدہ اور شرک نہ ہوئے فتنہ طور پر لکھا ہے شرک جی لکھا ہے نہیں لکھا جلال ہے وہ یقون دین اللہ اور ہو مذہب سارے کا سارا خالص صرف اللہ الدین دین پر العبادت وحدہ لا یو بدھو سوا ہو کا دین کا من ہے اللہ پر وحدہ لا یو ہو تاکہ نہ رہے کوئی فتنا شرک والا اور ہو جائے عبادت ساری کی ساری خالص اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے اتنے تک تو ان سے لڑتے رہو یہاں اشکال ہے سنو بات سنو او مجاہدو سنو بات اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑو کہ کوئی فتنہ اور شرک باقی اور وہ مسلمان ہو جائے حالانکہ ساتھ جہاں یہاں سے معلوم ہوا کہ دو کام کرنے ہیں یا اسلام یا کتاب یا اسلام جب وہ مسلمان ہو جائیں یا لڑو حالانکہ ہم نے تو پڑھا ہے کہ تین چیزیں ہیں چیزیں ہیں جزیا بھی تو ہے نا جی جزیے کا ذکر یہاں نہیں ہے یہاں دو چیزوں کا ذکر کتال اور اسلام کا جزیے کا ذکر کیوں نہیں ہے جواب اور مولوں نے تو اور علماء نے تو دوسرے جواب دیے امام صاحب رحم اللہ کا جواب بڑا عجیب ہے امام صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کافر دو قسم ہے مشرف کتنی قسم ہے ایک ہے عرب کے مشرق اور ایک ہے اجم کے مشرق اجم کے مشرق لوگوں کے لیے تین صورتیں ہیں یا اسلام قبول کرے یا جدیا دیں یا پھر ان کے ساتھ کیا ہے کتاب ہے لیکن عرب کے لوگ جو ہیں ان کے لیے دو ہی صورتیں ہیں یا اسلام قبول کریں یا لڑیں گے بس جدیا والی صورت عرب کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ عرب ہے مرکز اسلام کا کیا ہے عرب اسلام کا مرکز ہے اس لیے ان کے لیے دو میں سے تیسری کوئی صورت